نشست کرنے کا موقع ملا میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی معروف صاحب کا جنہوں نے اپنے اس پروجیکٹ اور نئے تعمیر شدہ گھر کی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا اور دعوت دی دعا ہوں کہ اللہ رب العزت ان دونوں جو ہے وہ مشاعری میں برکت پیدا فرما دے اور جو آج کی نشست کا انعقاد کیا ہے اللہ تعالی ہماری نیتوں کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے تاکہ ہم صحیح معنی میں اس سے مستفید ہو سکیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لاتی ہے جسے سید ولاد آدم اکرم الخلائق شفیع المذنبین رحمت اللہ خطیب الانبیاء قائد الانبیاء قائد الغر المحجلین ہونے کا شرف حاصل محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے اور مجھے بھی آج یہ دعوت دی گئی کہ میں اپنے الفاظ میں اس محبت کا اظہار آپ کے سامنے کروں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں جن کی محبت ایمان کا جز ہے ہمارا ایمان اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک نبی علیہ السلام سے محبت نہ ہو اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے علیہ اسلام کا ارشاد گرامی ولدی نفس و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا حت اخون ہی والده وولده والناس اجمعین اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو کیسی محبت ایسی محبت جو تمہارے والدین کی محبت سے بڑھ کر ہو اور تمہاری اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو بلکہ ون اجمعین تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر ہو یہ حدیث پاک دو چیزوں کو واضح کر رہی ایک یہ کہ نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے جس کے بغیر انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس محبت کا ایک پیمانہ ہے اور وہ پیمانہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد کی محبت سے والدین کی محبت سے اور کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر جس کا معنی یہ ہوا کہ جس شخص کے دل میں نبی اسلام کی محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں اور جس شخص کے دل میں نبی اسلام کی محبت ہے تو صحیح مگر وہ اولاد اور ماں باپ کی محبت سے کم ہے وہ بھی مومن نہیں ہے جس شخص کے دل میں نبی اسلام کی محبت ہے تو صحیح مگر وہ اولاد یا والدین یا کسی بھی فرد کی محبت کے برابر ہے مساوی ہے وہ بھی مومن نہیں ہے مومن وہ ہے جس کے دل میں آپ کی محبت ہو اور محبت بھی ایسی ہو جو پوری کائنات کی محبت پر غالب ہو محبت بھی ایسی ہو جو کائنات کے ہر فرد کی محبت سے بڑھ کر ہو تو یہ ایک حدیث اس میں ایک بڑا علم کا خزانہ ہے بالخصوص یہ دو موضوع ایک آپ کی محبت کی فرضیت اور دوسرا اس محبت کا پیمانہ جو یہ ہے کہ آپ کی محبت دنیا بھر کی محبت پر حاوی ہو غالب ہو اور سب سے بڑھ کر تبھی انسان مومن ہو سکتا ہے ہاں ایک چیز باقی رہ گئی اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت ہو جی ہاں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہو آپ کی محبت میں اگر کبھی اس جان کا سودا کرنا پڑ جائے تو اس میں دریغ نہ کی جائے اس کی دلیل بھی صحیح بخاری کی حدیث امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ انتہب و من کل شعین اللہ نفسی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے نزدیک ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ عمر یہ آپ نے کیا کہہ دیا لا یؤمن احدکم حت اکون حب الیہ من سے ہی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو امیر المومن نے جو بات سنی تو وہ ایک سناٹے میں آ گئے پریشان ہو گیا فوراً اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اپنی اصلاح کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الیہ بن نفسی آج کے بعد میں اس امر کا اقرار کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اپنے دل و جان کی گہرائی سے کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں فرمایا کہ الآن یا عمر اے عمر اب تم نے کلمہ حق ادا کیا اور واقعتا ایک مومن کا ایمان اس کے بغیر بن ہی نہیں سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے اور محبت بھی ایسی جو ہر شے سے زیادہ ہو اولاد سے ماں باپ سے حد تک اپنی جان کی محبت سے بھی زیادہ ہو تو اب تک جو کچھ ہم نے عرض کیا اس میں تین باتیں واضح ہوئیں نمبر ایک یہ کہ نبی اسلام کی محبت فرض جس کے بغیر انسان کا ایمان قابل قبول نہیں نمبر دو اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کسوٹی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوری کائنات کی محبت پر حاوی ہو اور غالب ہو نمبر تین یہ کہ اپنی جان جو انسان کو سب سے بڑھ کر عزیز اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے اور آپ سے پیار کرے یہ تین باتیں ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں پہچان لی چوتھا نقطہ یہ ہے کہ اس محبت کہ عوض ہمیں کیا ملے گا کیا اجر ہے کیا ثواب ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کیا انعامات ہیں اس محبت کے بدلے بہت سے احسانات ہیں بہت سے انعامات صحیح بخاری کی ایک حدیث نبی اسلام کا ارشاد ہے کن ہی وجد بہن حلاوت المان جس شخص میں تین چیزیں پیدا ہو گئیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا ہے ایمان کی حلاوت کو لی ہے جو ایمان کی لذت ہے اور ایک ذائقہ وہ اس سے آشنا ہو گیا اگر تین چیزیں اس میں پیدا ہو جائیں نمبر ایک یقون اللہ رسول احب علیہ مما سواہما اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر وہ محبت اور پیار کرنے لگے تو اس کا سمرہ اور صلح اللہ تعالیٰ یوں عطا فرمائے گا کہ اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دے دوسری چیز یہ ہے لا حب اللہ دلہ کہ وہ کسی شخص سے محبت کرے اور وہ محبت اللہ کے لیے کسی بندے کا انتخاب کر لے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے ملنا کوئی دنیاوی غرض نہیں کوئی لین دین نہیں کوئی تجارت کاروبار نہیں بلکہ صرف اللہ کے دین کے لیے توحید کے لیے اور اس کی رضا کے لیے اس سے محبت کرنی ہے میل جول رکھنا ہے یہ چیز اگر پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کے سلے میں بھی اس بندے کے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے گا اور تیسری چیز یہ یعود فی کرفری بعدما انقضہ اللہ کما ی کرو فی النار کہ کفر یا کفر کی کوئی بھی چیز ہو کفر کا کلچر کفر کا فیشن کفر کے ڈیزائن کفر کے بالوں کی کٹنگ ان سے اس طرح بیزار ہو جائے جیسے آگ میں جانے سے بیزار کوئی شخص چاہے گا مجھے آگ میں پھینک دو اتنی نفرت کفر سے کفر کے کلچر سے ثقافت سے اور کفر کی ہر شے سے ہو جائے اس قدر نفرت کرنے لگے تو اس نفرت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا اس کے دل کو حلاوت ایمانی سے بھر دے تو یہاں پہلا جو نقطہ ہے وہ اللہ رضی رسول کی محبت ہے ایسی محبت جو پوری کائنات کی محبت پر غالب یہ اس محبت کی برکت اور صلہ ہے اور اس کا ثمرہ ہے ایک نتیجہ اور اس کا فائدہ ایک اور بھی اور اس فائدے میں دراصل ایک قصہ رونما ہوا تھا ایک عربی نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم متسع قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ ما عادت طلح تم نے قیامت کی تیاری کیا کی کہ قیامت کب آئے گی تم نے یہ نہیں سوچنا تم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے قیامت کے لیے کیا تیار کی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کو بہت تیاری تو نہیں کر سکا مگر ایک بات بڑے وسوخ سے میں کہتا ہوں کہ انی انی احب احبو کا مجھے آپ سے محبت بہت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبت انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے یہ محبت اگر کسی کافر سے ہے کسی ہیرو سے ہے بہت سے ہم نے محبوب بنا رکھے ان کی تصویریں اپنے گھروں میں کمروں میں دکانوں میں ٹانگ رکھی تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا اور یہ محبت اگر تمہارے دل میں واقعات رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں میری رفاقت عطا فرمائے یہ بھی اس محبت کا فائدہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے محبت ہوگی تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت قیامت کے دن حاصل ہوگی علیہ اسلام کی ایک اور حدیث ہے مسد احمد میں اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کر غرض من بعدی انہیں میرے بعد تنقید کا نشانہ مت بنانا کہ ان پر تم تانہ زنی کرو کیچڑ اچھالو ایسا ہرگز نہ کرنا میرے سارے صحابہ عادل فمن احبا ہوں فب حبی احبا ہوں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس نے ان سے اس لیے محبت کی کہ اسے مجھ سے محبت من احبانی فقط احب اللہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کر لی یعنی آپ کی محبت اللہ تعالی کی محبت پمن ابغدہ ہوں فب بغدی ابغدہ ہوں اور جس نے میرے صحابہ کا بغض اپنے دل میں رکھا تو اس کے دل میں میرے صحابہ کا بغض اس لیے کہ مجھ سے بغض رکھتا ابغدنی فقط ابغد اللہ اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا اس سے کیا ثابت ہوا صحابہ کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت نبی علیہ السلام کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت صحابہ کا بغض نبی علیہ السلام کا بغض ہے اور نبی علیہ السلام کا بغض اللہ تعالیٰ کا بغض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت عطا ہوتی اور حاصل ہوتی تو یہ اس محبت کے کچھ فائدے جو ہم نے صحیح احادیث کی روشنی میں عرض کیے کہ اس محبت سے ایمان کی حلاوت اور تازگی نصیب ہوگی اس محبت سے روز قیامت نبی اسلام کی رفاقت حاصل ہوگی اس محبت سے اللہ تعالی کی محبت حاصل ہوگی تو یہ چند موضوعات سامنے آ گئے محبت کا حکم محبت کی فرضیت محبت کا پیمانہ اور محبت کے فائدے آخری نقطہ یہ ہے یہ سب سے بڑھ کر محبت کیسے ثابت ہوگی یعنی آپ کا پیمانہ کیا ہے کہ آپ کی محبت سب کی محبت پر غالب ہو یہ کیسے حاصل ہوگا یہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہمارے دل میں نبی اسلام کی محبت سب سے زیادہ ہے ماں باپ سے زیادہ ہے ہر شخص سے زیادہ ہے یہ کیسے پہچانے اس کی معرفت کا طریقہ کیا ہے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے وہ بھی ہم ایک حدیث سے پیش کرتے ہیں اللہ میں اپنے کثیر رحمہ اللہ اپنی تصویر میں یہ واقعہ لائے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت وہ محبت دلوں میں چھپی ہوئی ہے یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ محبت سچی ہے یا جھوٹی ایک چیز دل میں چھپی ہوئی ہے کوئی ظاہری علامت کوئی ایسی نشانی جس سے اللہ تعالی کی محبت کی صداقت ہم معلوم کر سکیں نبی السلام نے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں تھا آپ کا مقام یہ ہے بمایم تقن الحوا ان ہوا اللہ ہے کیا آپ اس دین میں اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتے جب بھی کلام فرمائیں گے گفتگو فرمائیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی وہی سے فرمائیں گے تاکہ دین خالص رہے یہاں ایک بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ رہی کہ نبی اسلام کی خواہش سب سے مقدس سب سے پاکیزہ ہے میرا یہ ایمان لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دین میں اپنی خواہش استعمال نہیں فرماتے جب بھی کلام فرمائیں گے سوال کا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کی وہی سے جواب دیں گے تو پھر میری اور آپ کی خواہش کا کیا مقام جو ہم نئی نئی باتیں اپنی پسند ناپسند اس دین میں داخل کر دیتے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لئی سب امانی جنت کا داخلہ تمہاری خواہشات پر نہیں ہے تم کوئی کام کرو کہ یہ ہمارا پسندیدہ کام یہ ہماری برادری میں ہو رہا ہے یہ کون سی دلیل یہ کام برادری میں ہو رہا کون سی حجت ہے یہ حجت تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے یہ کام جناب ہندوستان سے ہوتا ہے یہ بھی ایک دلیل بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ سو سال پہلے سے ہندوستان کے دور سے یہ کام ہوتا آ رہا ہے یہ کون سی حجت فرمایا کہ جنت کا داخلہ تمہاری پسند پر نہیں ہے نہ تمہارے بڑوں کی پسند پر جنت کے داخلے کی برہان چاہیے برہان اللہ تعالی اور اس کے رسول کا فرمان اب یہ سوال بڑا اہم تھا اور آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں جبیل امین کو بھیجا اس سوال کا جواب دے کر سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں اس کا مظہر اس کی پہچان کیا ہے جواب آ گیا کل ان کن تم تو اللہ فتح اے حبیب کہہ دیجیے ان کو بتا دیجیے سوال لے کر ان کو جواب دیجیے اگر تم اللہ تعالی کی محبت کے دعوے دار ہو اور اس محبت کو پرکھنا چاہتے ہو اس کی کسوٹی جاننا چاہتے ہو اس کا پیمانہ معلوم کرنا چاہتے ہو تو سن لو وہ ایک ہی چیز ہے فتح میری اتباع کرو رسول اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو جس قدر شدت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کی پیروی ہوگی اسی شدت کے ساتھ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور جس قدر آپ اس پیروی میں پیچھے ہیں ناکام ہیں اور پیروی کے امتحان میں فیل ہیں اسی قدر آپ کے دل اللہ کی محبت سے خالی دعویٰ چاہے جو مرضی کریں دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل اس کے حبیب کی اتباع ہے فتح میری اتباع کرو اس واقعے نے اور قرآن کی آیت نے محبت کا شرعی مفہوم واضح کر دی کہ اللہ کے حبیب کی اتباع آپ کی پیروی فرما برداری یہ اصل محبت کی اساس ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو حاصل کائنات ہے اس کی بنیاد بھی نبی علیہ السلام کی اتباع ہے اور آپ کی پیروی جب یہ بات واضح ہوگی کہ اصلا دین اس محبت کے تعلق سے اتباع چاہتا ہے اللہ کا نبی کیوں آتا ہے وہ من قبل کے من رسول اللہ علیہ بزن اللہ آپ سے قبل بھی ہم نے رسول بھیجے آپ کو بھی بھیجا ان سب کی بے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ان کا سکہ قائم ہو بس یہ اصل مقصد ہے اور یہی اللہ تعالی کی محبت کی بنیاد ہے جب محبت کا معنی شرعی طور پر واضح ہو گیا تو اب آخری نقطہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ سب سے زیادہ محبت کا معنی کیا ہے کیونکہ دین میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت مطلوب نہیں مطلوب یہ ہے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہر ایک کی محبت پر غالب ہو حاوی ہو اس کا پھر کیا معنی اس کا معنی بالکل واضح ہو چکا اور وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ جائے ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان ہو مقابلے میں کسی اور کی بات ہو کسی اور کی خواہش ہو باپ دادا کی بات ہو اولاد کی خواہش ہو برادری کا طور طریقہ ہو یا کسے باشد کو بڑا ہو چھوٹا ہو ان کی خواہش ان کی بات اللہ کے پیارے بیگمبر کے فرمان سے ٹکرا رہی بس آپ کی محبت کا امتحان شروع ہو گیا آج فیصلہ کی گھڑی ہے کہ آپ کو زیادہ محبت کس سے جس کی بات کو آپ ترجیح دیں گے قبول کریں گے اس سے آپ کو محبت ہے جس کی بات کو چھوڑ دیں گے رد کر دیں گے اس سے کوئی محبت نہیں کیونکہ دین اسلام میں محبت کا معنی جو ہے وہ اطاعت پر اور اتباع پر قائم اگر نبی اسلام کے فرمان کو چھوڑ دی مقابلے میں باپ دادا کی بات ہو قوم برادری کی بات ہو بیٹے کی خواہش ہو یا کسی دوست کی کسی بڑے کی کسی چھوٹے کی خواہش ہو کسی محدث کا قول ہو کسی فقیر کا قول ہو نبی اسلام کو صحابی کا درجہ سب سے زیادہ نا چلو کسی صحابی کی بات ہو یہ ممکن ہی نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرمان پر کسی صحابی کی بات کو بھی مقدم کیا جائے سمجھا جائے تو یہ ہے کسوٹی یہ وہ موڑ جس پر محبت کا امتحان ہو رہا ہے جس کی بات کو قبول کرو گے آپ نے عمدن یہ ثبوت مہیا کر دیا کہ آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے اگر پیارے پیغمبر کے فرمان کو آپ نے ایسا قبول کیا اسے سینے سے لگا لیا اپنے دل میں جگہ دی اسے اپنا لیا مقابلے میں کسے باشد چھوڑ دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آپ نے آپ کے فرمان کی پرواہ نہ کی حدیث کو رد کر دیا سنت کو ٹھکرا دیا کہ ہمارے ہاں یوں نہیں ہے ہمارے ہاں تو یوں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر یہ دین ہمارے ہاں تمہارے ہاں کا کھیل بن گیا اصل جو دین کا ذوق ہے جو دین کا فہم ہے اس سے یہ دل خالی اور آ رہی تو یہ محبت کا ایک عملی ثبوت ہے اور سب سے بڑھ کر محبت کا پیمانہ کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تو حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس کا تذکرہ بھی اللہ ہوتا ہے ہمارے علماء دعات اور واحدین تذکرہ کر رہے ہیں لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی محبت کا دائرہ کیا ہے اور اس کی تکمیل کیسے ہوگی آپ کی اتباع اور اطاعت کی کیا ذمہ داریاں کیا تقاضے ہیں یہی چیز محور نجات ہے یہی اللہ کے پیارے پیغمبر کی خواہش مکہ کے ابتدائی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نفل پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے ابو جہل اور اس کے حوالے کچھ بیٹھے ہوئے انہیں شرارت سوجی کوئی ایک اونٹنی کسی نے ذبح کی تھی اس کی غلازت جمع کی گئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی کمر پہ سجدے کی حالت میں ڈال دی گئی وہ بوجھ آپ کی پشت پر رکھا ہوا ہے اور ادھر دار النزوہ میں یہ سارے کفار ہنس رہے ہیں ٹھٹھے لگا رہے ہیں آپ کی لخت جگر فاطمہ الزہار رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا برداشت نہ کر سکی دوڑی گئی اور وہ غلازت کا ڈھیر ہٹا دیا کسی نے امیر حمزہ سے کہا آپ کے چچا سے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے کہ تمہاری ان جوانیوں کے کیا فائدے ہیں اس طرح تم اترا کے اکڑ کے پھر رہے ہو ادھر دیکھا تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک ہوا پوچھا کیا سلوک ہوا بتایا گیا کہ اس طرح سجدے کی حالت میں آپ پر یہ غلازت ڈالی گئی پوچھا یہ کس نے کیا کہا کہ ابو جہل نے اشارہ کیا تھا جو قوم کا سردار تھا وہیں سے بھاگے گیا دار النزوا میں اور تلوار نکال لی تلوار کے دستے سے ان کے سر پہ وار کیا اور ان کے سر کو لہو لہان کر دی اور کہا کہ ابو جہل جو اس کا نام تھا ابو الحکم لوگ کہا کرتے تھے آج اس تلوار کا دستہ چلا ہے آئندہ تم نے کوئی اذیت میرے بھتیجے کو دی تو اس تلوار کی دھار چل جائے گی تیرا یہ سر قلم کر دوں گا اور پھر نبی اسلام کے پاس آ گئے بھتیجے میں نے آپ کا انتقام لے لیا تو آپ نے کیا عرض کی کیا فرمایا یہ آپ کا مشن اور یہ اصل تعلق ہے جو آپ کی محبت کی بنیاد ہے فرمایا کہ میں اس انتقام سے خوش نہیں ہوتا اس بدلے سے خوش نہیں ہوتا یہ ایک میری ایک ذات کی حد تک چچا مجھے خوش کرنا چاہتے ہو ہاں فرمایا کے فقل اشد اللہ اللہ پھر کل میں توحید کا اقرار کر لو یہ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہ گواہی دے دو میں خوش ہو جاؤں تو پھر ابو ابو امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا اسلام قبول کر لیا یہ نبی اسلام کا مشن یعنی ایک چیز وہ جس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ اور ایک چیز وہ جس کا تعلق آپ کے دین اور آپ کے مشن کے ساتھ آپ کا مشن دعوت توحید توحید کو عام کرنا توحید کو پھیلانا اور اس دنیا میں اپنی سنت کے جھنڈے گاڑنا اپنے فرامین کے جھنڈے گاڑ جو اس مشن پر رواں دواں ہے وہ در حقیقت نبی السلام سے محبت کر رہا ہے کہ محبت کا اصل معنی اطاعت ہے اتباع ہے جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک شخص جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے مریض ہے اور اس کے تین چار بیٹے چارپائی پر ساتھ بیٹھے ہیں اور باپ کو پانی کی حاجت ہے بیٹو مجھے پانی پلا دو تڑپ رہا ہوں اور کوئی نہ اٹھے ابا جان ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے آپ سے بڑی محبت ہے آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتے دو منٹ کے لیے بھی اٹھ کے نہیں جا سکتے یہ محبت ہے ہاں، ایک بیٹا اٹھے پانی بھر کے لائے اپنے بابا کو پلا دے بتائیے محبت کس کے دل میں جس نے باپ کی بات کو مانا وہ محبت کر رہے یا جو خالی خولی دعوے کر رہے پیار کے محبت کے نہیں اصل محبت کا جو عملی ثبوت ہے وہ پیارے پیغمبر کی اتباع ہے آپ کی فرما برداری اور آپ کی پیروی جو دین آپ لے کر آئے اس دین کو قبول کرنا اس دین کو نافذ کرنا اپنے اوپر اور نافذ بھی اس طرح کرنا کہ فوری فرمایا کہ تجیب اللہ رسول ادا دیا وقل پہ ہی ایمان والو اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی پکاریں بلائیں ان کی پکار پہ لبیک کہو اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان جب بھی تمہارے سامنے آئے فوراً قبول کر لو اللہ کے پیارے حبیب کی کوئی حدیث کوئی آپ کی سنت جب بھی آپ کے سامنے آئے اسے قبول کر لو فوری اس کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو تعویلوں کی کوشش نہ کرو بلکہ اس کو فوراً قبول کر لو اپنے اوپر نافذ کر لو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں ایک سزا مل سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ فعلم ان اللہ یحول بین المر وقل بھی کہ اللہ رب العزت انسان اور اس کے دل کے درمیان ایسا حائل ہو جائے کہ ایسے انسان کو پھر نیکی کی توفیق نہ دے نیکی سے مراد یہ کہ اللہ کے حبیب کی اتباع کی اگر اتباع نہیں کر رہے آپ کے فرامین آتے ہیں آپ کی سنتیں آتی ہیں دیکھتے ہو سنتے ہو پڑھتے ہو قبول نہیں کرتے رد کرتے جا رہے ہو تو یہ سزا مل سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ایسا حائل ہو جائے ایسی آڑ بن جائے کہ تمہارے دلوں میں پھر اپنے حبیب کی اتباع داخل ہی نہ ہونے دے پھر پوری زندگی تمہارا طرز عمل یہی بنا رہے کہ آپ کی سنتوں کو ٹالنا رد کرنا اور قبول نہ کرنا یہ بڑی بھیانک سزا ہے جو قرآن پاک نے ذکر کی سورہ انفال کی آیت ہے تو ہمیں ان تقاضوں کو سامنے رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور آپ سے حقیقی محبت کی اور یہ کہ یہ دین دین اطاعت ہے آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور رسول وہ شخصیت ہوتی ہے جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ایک رابطہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور محمد الرسول اللہ وسلم اللہ تعالیٰ اور ہم سب کے درمیان ایک رابطہ رابطہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے والے ملانے والے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا آپ کی تعلیمات آپ کے فراہمی ان پر جھک جاؤ ان کو قبول کر لو انہیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جڑ جانا اور تعلق کا قائم ہونا ممکن فرمایا کہ من تر رسول فقط اللہ یہ پیارے پیغمبر کی تعریف ہے یہ آپ کی وہ خوبی اور صفت ہے کوئی دنیا کا وصف اس خوبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپ رات بھر قصیدے پڑھیں آپ کے ہونٹ کیسے تھے آپ کی آنکھیں کیسی تھی آپ کے رخسار کیسے تھے آپ کی چال کیسی تھی آپ کے ہاتھ کیسے تھے آپ کا چہرہ کیسا تھا آپ کی زلفیں کیسی تھی آپ کی کملی کیسی تھی ان میں سے کوئی چیز مقصد نبوت نہیں ان میں سے کوئی قرآن پاک نے کہیں ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا مقصد نبوت آپ کی تھا کہ آپ اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے درمیان ایک رابطہ ہے آپ کی تعلیمات بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی ملانے والی اور یہ جو قرآن کی آیت ہم نے پڑھی منگو رسول فقد فقد اللہ یہ سب سے بڑا آپ کا بس ہے میں کہتا ہوں کہ انسان سارے جمع ہو جائیں سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں ان میں شعرا ادبا اور فصیح و بلیغ سارے لوگ انشا پرداز سب اکٹھے ہو کر نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے کہنا شروع کر دیں انسان بھی جن بھی سارے اولین و آخری تو آپ کی وہ تعریف کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے سب مل کر پوری کائنات وہ تعریف کر سکتی جو اللہ کر سکتا ہے ہم وہ تعریف کیوں نہیں کرتے جو اللہ نے کی اور اللہ نے کیا آپ کی تعریف کی سنیں من جو رسول فقط عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی اللہ اکبر اتنا بڑا وصف ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تم سب پر فرض ہے تم اللہ کے بندے ہو اللہ کی مخلوق ہو اللہ کے مرزوق ہو اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کرنے والا یہ ساری کائنات اللہ کی عطا کردہ اطاعت بھی اسی کا حق ہے اس کی اطاعت کیسے مکمل ہوگی کیسے حاصل ہوگی زمین میں ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں لوگ ہیں کسی کے دامن کو تھامنے سے اللہ کی اطاعت نہیں مل سکتی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ایک ہی شخصیت کا دامن تھامنے سے ملے گی اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی وہ تعریف ہے جو کوئی نہیں کر سکتا اللہ نے کی اور کوئی دنیا کی طاقت اس وصف کو نہیں پا سکتی کوئی کتنا بڑا ادیب ہو کتنا بڑا کوئی محدث ہو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پیروی اللہ کی پیروی بتائیے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو کسی صحابی نے کیا ہو کسی تابعی نے کیا ہو کسی امام نے کیا ہو کسی مشتحد نے کیا ہو یہ دعویٰ اللہ کے پیغمبر نے کیا اور اللہ کے فرمانے سے کیا من تھے رسول فقط فا اللہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت اور ہم پر جو فرض عین ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے اس کا طریقہ کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی غلامی کا آپ کی نوکری اور چاکری کا دامن تھا آپ کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اطاعت حاصل ہوگی اور آپ کی اطاعت سے روگردانی کر لو گے جس کی مرضی پھر پیروی کرو اللہ کی اطاعت حاصل نہیں ہوگی کم از کم قرآن پاک نے یہ فہم ہمیں دیا ہے اور یہ عقیدے کی بات ہمیں سمجھائی تو پیارے بیگم محمد رسول اللہ آپ سے تعلق کی جو برگزیدگی ہے اور فضیلت ہے عظمت ہے اور جو آپ کی محبت کا عملی ثبوت ہے جو آپ کے پیار کی ایک سچی حقیقت ہے وہ انہی بنیادوں پر قائم ہے جو ہم نے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی اس مضمون کو پھیلانا چاہیں تو اس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے لیکن نو بجے کا وقت ہمیں دیا گیا تھا تو وقت تقریباً ہو چکا لہذا ان قواعد کو سامنے رکھے خلاصہ کلام کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت فرض ہے اور اس محبت کی کسوٹی اور پیمانہ یہ ہے کہ یہ محبت سب کی محبت پر غالب ہو اور محبت کا شرعی معنی جو حاصل ہوتا ہے وہ اتباع اور اطاعت کی صورت میں جب اتباع کی صورت میں ہے تو آپ کی سب سے زیادہ محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ کے فرمان کے مقابلے میں پوری دنیا اکٹھی ہو جائے سب کی بات کو چھوڑ دو اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات کو نہ چھوڑو اور آپ کے فرمان کو سینے سے لگا لو اور پھر اس کی عظمتیں اس کے فائدے دنیا میں اس کے فائدے دنیا کا غلبہ مطلب انہوں فائل مایو ادھور لکان و شدھ وشد تھا اگر تم میرے پیغمبر کی پیروی کرتے جاؤ گے اطاعت کرتے جاؤ گے ہم تمہیں ایسی ثابت قدمی دیں گے کہ دشمن کے مقابلے میں تمہیں غلبہ حاصل ہو دشمن چاہے ایٹمی طاقت بن جائے اور وہ دنیا کے وسائل سے مالا مال ہو تمہارے ہاتھ میں میرے پیغمبر کی اطاعت کا ہتھیار ہو غلبہ تمہارے لیے کامیابی تمہارے لیے اور آخرت کی کامیابی جنت بھی ملے گی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی ملے گی اس دنیا میں تمہارے دلوں کو اللہ رب العزت حلامت ایمانی سے بھر دے گا یہ فائدے تو ان فائدوں کے حصول کے لیے ہمیں حقیقی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا ان پر قائم رہنا ہوگا اور ساتھ ساتھ اللّہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی کہ اللہ رب العزت ہمیں ان بنیادوں کو فہم عطا فرما دے اور صحیح معنی ہمیں اپنانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے آخر میں اس گھر کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے ایک ایک گوشے کو برکتوں سے بھر دے جو نبی السلام کی حدیث ہے خیر و مسائل رجل کہ ایک انسان کا بہترین جو سامان ہے دنیا کا سامان وہ تین چیزیں البیت الواس سے بل مرکب الحنی بزوجت الصالح ایک کشادہ گھر جو کشادگی اور وسعت کے اعتبار سے اس میں سکون ہو اس میں اخلاق اور محبت ہو یہ ایک انسان کا بہترین سرمایہ دوسرا اچھی سواری ہو اس دور کی سواری گھوڑے وغیرہ تھے اونٹ تھے بعد وقت گھوڑے سرکش ہو جاتے اور وہ سواری زحمت بن جاتی آج یہ سواریاں گاڑیوں کی شکل میں اچھی گاڑی آپ رکھ سکتے ہیں جو وقت پر کام ہے یہ نہ ہو کہ چوک کے بیچ میں کھڑی ہو اور آپ اس کو مرمت کر رہے ہوں اور زحمت کا شکار اچھی گاڑی یہ دنیا کا ایک متا ہے اچھا اچھی سواری اور تیسرا نیک بیوی نیک بیوی جو گھر کا ایک رونق ہوتی ہے اور محبت کی احساس ہوتی ہے یہ تین چیزیں فرمایا کہ یہ دنیا کا بہترین متاح ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب اس گھر کو بھی اسی طرح ایک اچھی متاح بنا دے محبت کا رحمت کا سکون کا برکت کا گہوارہ بنا دے اور اللہ تعالیٰ یہاں رہنا جو ہے وہ اس طرح نصیب فرمائے کہ اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتوں سے اس گھر کے مکینوں کو ڈھانپ لے اور اللہ رب العزت جو کاروبار جو شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرما دے ایسی منفتیں عطا فرما دے جو آپ کے کام آئیں دین کے کام آئیں اور دین اسلام کی خدمت میں کام آئیں ہمارا سرمایہ بہترین وہی ہے جس میں ہم اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف توجہ دیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں بڑی اس کی براکات ہے اسلام کو فرمانا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا مال جا رہا ہے بظاہر لیکن برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے سود سے مال کم ہوگا سود میں مال آ رہا ہے سود خور انسان مال کما رہا ہے مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا دیوالیہ کر دے سود سے مال آ رہا ہے لیکن برکت نہیں صدقے سے مال جا رہا ہے لیکن بے تحاشا برکات ہے اللہ تعالیٰ ان فرامین پر عمل کی توفیق خدا فرما دے اقول هذا واستغفر اللہ علی واخر ان الحمد للہ رب العالمین